سعید نے ہمیں قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ انہوں یعنی قطادہ نے کہا اس کے خاندان کی وراثت کہا یا جائز کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین